اور مسلمانوں اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم ان کی علامت سے انہیں پہچان جاؤ اور اب بھی تم انہیں بات کرنے کے ڈھپ سے ضرور پہچان ہی جاؤ گے اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے